السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے اسکائپ کے اوپر بھی کوئی وہ کر لیں اسکائپ کے اوپر بھی کال کر لیں آج انشاءاللہ ہمارا پہلا حصہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا علم صرف کا انشاءاللہ دیکھیے جی اب آ جائیں جی فصل نمبر گیارہ اس میں آلہ فصل نمبر گیارہ اس میں آلہ جی اوکے جی فصل نمبر گیارہ اس میں اعلیٰ کہتے ہیں جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے والی چیز کا نام ہو اس میں آلہ کہتے ہیں گردان یہ ہے مفلن ایک اعلیٰ کرنے کا مفلان دو آلے کرنے کے مفا سب آلے کرنے کے مفلتن ایک آلہ کرنے کا مفلتان دو آلے کرنے کے مفا سب آلے کرنے کے مفعال ایک آلہ کرنے کا مفعلان نے دو آلے کرنے کے مفعنو سب آلے کرنے کے میں نے بتایا تھا مکواتن ٹھیک ہے میزان مفتاح یہ سارے کے سارے کے آلے ٹولس کے لیے جو استعمال کہتے ہیں قاعدہ اس میں آلہ مظاہر معروف سے اس طرح بنتا ہے علامت مظاہرے کو دور کر دو یو فالو تھا کیا تھا یو فالو تھا علامت مشاہرے کو دور کر کے می میں مقصور لگا دو تو یف فالو تھا تو کیا ہو جائے گا مفالو مفالو فالو اور این کرنے کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو تو پہلے یف فالو میں تو این کرنا پہلے ہی زبر ہے ٹھیک ہے اگر زبر تو آخری وقت پنین بنا تو کیا بن جائے گا مفالون فالون یا فالو سے فالو سے می فالون ضف کا پوچھیں سوال پوچھیں کیا سوال ہے کا سوال پوچھیں ضرف کے اندر جو سوال ہے پوچھیے میں پڑھاتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیں تاکہ کوئی نمبر دو یہ کہ اس پہ شوٹ کے آخر میں تا زیادہ کر دو نا تو میفالات جو تھا وہ کیا ہوا تھا کہ آخر میں مفالن تھا اس کے آخر میں تا زیادہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا مفالات نمبر تین مفالن کیسے بنے گا یہ کہ علامت مظاہرے کی جگہ میم مقصور لگا کر عین کرنے کے بعد عرض زیادہ کر دو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دو تو علامت مزارے کو دور کریں یا فلو پھر کیا کریں میم مقصور ہو گئے اور این کے اوور لگا تو کیا بن جائے گا مفعلن مفعلن اچھا اب یہ ضرور سے کرتے ہیں یہ ذریعے کیسے بنائیں گے علامت مظاہرے کو دور کیا ٹھیک ہے میم مقصور لگائیں گے تو کیا بن جائے گا میز ریبو میز ریبو اچھا مس ریبو کیا کرنا تھا ایم کرنے کو زبر میں دینا تھا فتح بھی دینا تھا تو را کے اوپر کیا آ جائے گی زبر آ جائے گی اور آخر میں تنین تو کیا بن جائے گا مس رابن دوسری صورت کے آخر میں تنوی کے اندر پا لگا دیں مس تن اور تیسری کیسے بنے گی مس رابن نظم آ گئی تین سیگے اس میں اعلیٰ کے تو جان مفلن مفلتن مفعل مان اس میں میں بھی مسلے اس میں ظرف شرط ہے اور ماضی وہ تین حرف اس میں بھی کس سے آئے گا جس میں ماضی کے تین حرف اگر وہ ماضی تین حرف اس میں آلہ کا نہ سیگا آئے گا اگر تین حرفوں سے زیادہ ماضی ہے تو پھر کیا نہیں آئے گا اس میں ہے اس میں آلہ نہیں آئے گا دیکھیں مصابن مصابن ایک رہا مارنے کا مزرابن اسی دان کیسے ہوگی دیکھیں مضرابن مضرابان ہے مزار ابو پھر آگے مزر بتن مضر بطانے مذہب مثر ابن مثر ہے مزاح ابو دیکھئے میں ساری کر رہا ہوں پوری مزرابن مزرابان ہے مزار ابو مثر بتن مثر بطانے مسا مزاحب مزابان مزاریب اچھا مفتاح ٹھیک ہے مفتاح مفتاح سے کیسی آئے گی تو مزاحب مفتاح نظر آ گیا تو مفاتی ہو مفاتی ہو مفتاح چابی کو کہتے ہیں مفتاح مفتاحان ہو مکراز کینچی کو کہتے ہیں مکراز مکرازان مکارزو اچھا آواز مس اس ماؤ سے مس مون کیا ہوگا ایک آواز سننے کا اچھا مناسرو ٹھیک ہے سب آلوم مدد کرنے کے مناسرو سب آلوم مدد کرنے کے مفاتی ہو چابیاں سب آلو کھولنے کے یعنی مفاتی ہو چابیاں یعنی سب آلو کھولنے کے اچھا اب دیکھیں ان کی عربی بناؤ دو آلے سننے کے تو کیا آئے گا مس مسماؤن سے کیا بنے گا مس مسمان ہے مس مسمان ہے دو آلے سننے کے سب آلے مارنے کے تو سب آلے مارنے کے کیا ہوئے گا مس کیا ہوگا مزربن مزہ بازاروں مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور مزاری بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا اچھا جی مف کی وجہ سے یس جگو کا اس میں ظرف مسجد کیسے بنا دیکھیے اور یس جدو سے اصل کیا آنا چاہیے تھا اور یس جدو میں ہم نے کہا تھا کہ اگر این کرما کیا ہو مضمون ہو تو کیا ہوگا اس کا ظرف کیسے آئے گا اس کا ظرف کیا ہوگا گا آنا تھا تو کیا آنا چاہیے تھا مسجد آنا چاہیے تھا کیا آنا چاہیے تھا مسجد ٹھیک ہے مسجد لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ خلاف القیاس کیا کرتے ہیں مسجد ہوتا ہے مسجد خلاف القیاس ہے قیاس یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد ہونا چاہیے لیکن بعض عرب یعنی عربوں کے ہاں یہ کرتے کرتے تھے ہیں اس کو اس طرح یہاں پہ وہ قاعدہ کوٹ جاتا ہے مسجد قاعدہ کے لحاظ سے مسجد لیکن پڑھیں گے کیا مسجد ایسے مشرق ہونا چاہیے شہر کا یش رکو ہوتا ہے شہر کا یش رکو مشرق ہونا چاہیے تھا لیکن کیا پڑھتے ہیں مشرق مغرب غرب یا غربو پڑھتے کیا مغرب یہاں پہ کاٹ جاتا ہے سمجھنے بات کو ویسے آنا ہی چاہیے تھا جس سما کا تعلق آ گیا اربوں نے ایسے ہی سنا تھا اربوں سے ہمیں سنا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسجد نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں مسجد اچھا ٹھیک ہے چلو کو بات نہیں کر ہم چھوڑ رہے تھے اپنا ہم نے اپنا کہا چھوڑ دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ زبان آپ کی ہے آپ جیسے پڑھیں گے ویسے وہ کریں گے ہاں، تو اس لیے بہت سے پہ جیسے پی ہاں، میں کہا نا بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی اور بھائی یہ کیا بات ہوئی بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پپ انگریز کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے جیسے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم ویسے پڑھیں گے کیوں ہے نائف نائف کی آواز کر گئی کنائف کیوں نہیں ہے ہم ایسے پڑھتے ہیں نائف پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہم بھی پھر ایسی نائف ہی پڑھیں گے اس کو تو پہلے زبان بنا کرتی ہے قواعد بعد میں بنا کرتے ہیں یاد رکھیں کبھی پہلے قاعدے بننے اور پھر زبان بنے ایسا کبھی نہیں ہوتا پہلے کیا آتی ہے زبان وجود میں آتی ہے بعد میں بھی اسے قواعد آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آ گیا ہوگی بات بس الحمد للہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا پہلا حصہ آپ کی صرف گویا کہ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اب تو یہ گردانے موٹے طریقوں سے اس کو آپ پڑھیں گے آگے لیکن آپ کے پاس اب ٹائم ہے اگلے پیر تک کا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ پوری سنانی ہے سارے جتنی گردانے ہیں ایک دوسرے کو سنا کر تاکہ ہم پیر سے پھر علم و صرف حصہ جو ہے نا دوسرا حصہ وہ شروع کریں گے دوسرا حصہ شروع کریں گے اور وہ وہ آپ کبھی بھی نہیں یاد کر سکتے جب تک کہ آپ کو پہلا حصہ نہیں آتا ہوگا یہ بھی رکھیے گا اگر آپ کو پہلا نہیں آتا نا تو دوسرا کا تو آپ کو ہوا بھی نہیں آ جائے گی پھر کیونکہ دوسرے کی بنیاد ہی ساری پہلے اس کے اوپر ہے ملنے تک جو ہے دوبارہ اس کو یاد کریں سارا مستان سرم کا استان سرا یسن سرو استان سرا یسن سرو وہ گردانے آگے آئیں گی نا یہ سواسی مزید کی گردانے ہیں یہ یہ آگے آئیں گی نا استن سرا یسن سرو میں فرم آئے گا مستعد اس میں مفول آئے گا مستنصر مستنصر سر مزا اس کا شروع وہ تو نہیں آپ مزہ تو آپ کو اب آئے گا صاف کا پھر تو یہ آپ نے کرنا ہے منڈے تک جو ہے نا یہ انشاءاللہ منڈے کو پھر ہماری کلاس ہوگی کل پرسوں جمعے کو کلاس نہیں ہے بلکہ جمعے کو کلاس تو ہوگی انشاءاللہ جمعہ کلاس ہوگی جمعہ کو میرے پیپرز ختم ہو جائیں گے ہاں جمعہ کو کلاس ہوگی انشاءاللہ جمعہ جمعے کو آپ لوگوں کی کلاس ہوگی سرف کی ٹھیک ہے ابھی دو دن آپ کی چھٹی ہے کون کون سی وینسڈے اور تھرسڈے کی وہ جمعرات تو انشاءاللہ جمعہ اللہ کلاس ہوگی پھر بس آج اتنا ہی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے بس آسانی فرمائے پرچے تو دیتے رہے ہیں آگے اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جیسا بھی ہے حالات ہوں جو بھی ہو اور میرا کام پڑھنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد یا جو محنت کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ جی صرف و صرف دین کی وجہ سے اور میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جی فلاں پڑھ کے جی ایم بی اے کر کے کچھ کر لیں گے یا ایسے ہو جائے گا صرف اور صرف دین کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ایم بی اے کرنا ہے اور وہاں پہ بھی یونیورسٹی کے اندر بھی تاکہ ایک ماحول کی چینجز کے لیے اور اس طریقے سے کام کیا جا سکے اور ہے واقعی اللہ کی وجہ سے کافی یعنی وہ ہوا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر جب میرا پتا چلا ہے لوگوں کو اساتذہ ٹیچرس کو پتا چلا ہے کہ جی مفتی ہیں جامعہ کے اور لڑکیاں پوچھتے ہیں کوشچن وغیرہ آ کے پوچھ لیتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک وہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے اس لیے مجھے بھی چاہتا ہوں کہ چلو نمبر کوئی اچھے آ جائیں تو ایک وہ بھی ذرا ہاں، ایک ہاں، اس کا بھی پڑ جاتا ہے ایک ہاں، ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے نالخ لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جو بندہ داڑھی شاڑی رکھ لے یا اس طرح وہ کرنا شروع کر یہ نالائق لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو بھی ایک کانسیپٹ کو چینج کرنا چاہیے تو بس یہ ہے کہ کر رہا ہوں ایم بی اے کر رہا ہوں جی اس میں یہاں پہ لاہور میں university N C B A national college of business administration economics N C B A E شام کا میرے لیے بڑا ایزی تھا چھ سے نو کا کیونکہ وہ میرے لیے ڈھائی سال کا ایم بی اے بن جاتا تھا اور ٹائمنگ میں سوٹ کرتے تھے باقی تو کسی جگہ کے اوپر ٹائمنگ سوٹ نہیں کرتے تھے سارے مارننگس کے ہوتے ہیں میرے لیے تھا یہ سینئر آف ایجوکیشن تھی تو اس کے اوپر جو ڈھائی سال کا ایم بی اے تھا تو مجھے اسکالرشپ بھی اچھا خاصا مل گیا اس کے اندر انجینئرنگ کی اس کے اوپر تو بس یہ اللہ کے فضل سے اچھا خاصا اسکالرشپ مل گیا تخصص کے سبجیکٹ میں تخصص سے کیا مراد تخصص تو جو مفتی ہوتے ہیں وہ وہ تو فقہ کے اندر ہے تخصص انجینئرنگ میری میکینیکل ہے انجینئرنگ میری ہے اور ابھی اے کے اندر انشاءاللہ ارادہ ہے فائنانس وغیرہ کے اندر ایم بی اے کرنے کا ہے فائنانس کے اندر ایم بی اے کا ارادہ ان شاء اللہ تو جو فکر کا ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے وہ تو سارا ایک تو یہ مفتی کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا مفتی کا یاد رکھیں مفتی کیا ہوتا ہے اوور آل ایک فکر کے اوپر ایک ہوتی ہے وہ پھر آگے کسی مفتی کا کس طرف رجحان ہوتا ہے کس طرف کس طرف رجحان ہوتا ہے لیکن مفتی کیا ہوتا ہے ایک جانا چیز ہے اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا وہ فکا کے اندر مہارت پیدا کرتے ہیں اور پاکستان میں جو مفتی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے پاکستان میں جو مفتی ہوتے ہیں وہ مکھیا ہوتے ہیں ان کو لوگ ہر فن مولا سمجھتے ہیں ہم سے لوگ حدیث کے مسئلے بھی پوچھتے ہیں ہم سے ہر قسم کے کے مسئلے بھی پوچھتے ہیں تو وہ پاکستان میں تو جو مفتی ہے نا وہ بیچارہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے فارغ بندہ ہے کہ جی اس کے تو دنیا کے جہان کے ہر قسم کا مسئلہ پوچھ لو تو ایک چکر ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آل راؤنڈر ہوتا ہے مفتی جو ہے میں طالب علموں کو جو پڑھاتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آپ جب آپ یہاں پہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہو تو آپ آل راؤنڈر ہو لوگ آپ کو آل راؤنڈر سمجھتے ہیں کہ جی تم ہر چیز میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ہر چیز میں مہارت رکھتا ہو لیکن عوام کا ایک وہ ہے کہ وہ تعلیم کے مسئلے پوچھیں گے حدیث کے مسئلے پوچھیں گے قرآن کریم سے جو مسائل قرآن کریم کی باتیں پوچھیں گے آپ تاریخ کی باتیں پوچھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کو پھر بہت محنت کرنی چاہیے اور آپ کو ہر طرح کے وہ ہونا چاہیے پھر اپنے آپ کو خارجی کتابیں پڑھنا ادھر ادھر سے سب کچھ سیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا اس لیے بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو ہے وہ دین کی خاطر جو بھی کام کیا جائے دنیا کا بھی کام کریں دین کی خاطر کریں دنیا جو ہے نا یہ تو ملتے ہی ملتی ہے انسان کو یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں دنیا ملتی ملتی ہے بس تھوڑی سی انسان کو کوشش کرنی ہوتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ بندہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہے چاہے ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر ہے جو مرضی ہے نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رکھے تو دنیا اس کو ملے ہی ملے گی ساتھ یہ تو ملنی ملنی ہوتی ہے ایسا ہو ہی نہیں ہے کہ جی اور کئی لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کی پڑھائیوں کو دیکھے اور سب کچھ کرے تو بندہ کہ یہ تو بھوکے مر جائیں لیکن ہاں، وہ ان کو بتا رہا اتنا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے اور کئی پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی خراب ہوتی ہے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں لیکن اس لیے جو ہے وہ تو دنیا ملتی ملتی ہے میں وہ ہم یہ کہتے تھے نا کوئی مولوی بھوکا نہیں مرتا کبھی آپ نے سنو کہ مولوی بھوک کی سے مر گیا ہو ہم مذاق میں کہتے ہوتے ہیں کہ مولوی کھا کھا کے تو مر سکتا ہے کھا کھا کے تو مر سکتا ہے مولوی بھوک سے نہیں مرتا ٹھیک ہے نا اتنا کھاتے ہیں اور وقت پکی بات ہے واقعی بہت کھاتے ہیں علماء جو ہے ایسا مولوی حضرات ہیں کھاتے ہیں جو بہت خوراک ہوتی ہے یہ اور یہ بھی نہیں ہوتا لوگ اپنی مانگ مانگ کے کھاتے ہیں مانگ مانگ کے نہیں کھاتے ہیں یہ غلط کانسیپٹ ہے یہ وہ ایسے سو سال پہلے کی باتیں ہوں گی کہ جی جانا اور سب کچھ کرنا اب ہم کس سے وہ کرتے ہیں کسی سے بھی وہ نہیں کرتے ہیں ایون کہ چندے تک نہیں ہوتے اس طرح کے خاص کیے جائیں کہ چندے اور بس اللہ تعالیٰ رہے ہوتے ہیں چل رہا ہوتا ہے معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس کرنے کی توفیق دیں ٹھیک ہے جی چلیے اچھا جی، پھر السلام علیکم اللہ مائک فری